رسول محترم بھائی و دوستو اللہ کا شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے نبیوں والی محنت سلح والی محنت شہدا والی محنت صالحین والی محنت اس مبارک محنت کے اندر ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرمائی یعنی خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا یہ معمولی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا اللہ کی زبان نبی کی زبان سے اللہ نے کہلوایا بات تو اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے کل اے نبی آپ کہہ دیجیے نبی آپ کہہ دیجیے کل ہاج ہی سبھی یہ میرا راستہ ہے جو نبی کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا جو نبی کے راستے پر نہیں چلے گا وہ ناکام ہوگا یہ نہیں بتایا کہ راستہ کیا ہے صرف یوں کہ یوں فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے کون سا راستہ ہے نہیں پتا صرف یوں کہا کہ یہ میرا راستہ ہے ظاہر بات ہے کہ جو محبت کرنے والے بندے ہوں گے جو عاشق و صادق ہوں گے یہ طلب کریں گے یہ فکر کریں گے یہ جستجو کریں گے اللہ کے نبی نے کس بات کو اپنا راستہ قرار دیا ہے تاکہ اس بات کو ہم اپنا کر نبی والے راستے پر پڑ جائیں اب ہمارے ذہن میں بھی یہ بات پیدا ہو رہی ہے نا اللہ کے نبی نے کہا میرا راستہ ہے کون سا راستہ ہمارے دل کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو رہا ہے ہمارے دل کے اندر بھی تمنا پیدا ہو رہی ہے کہ ذرا معلوم تو کر لیں اللہ کے نبی نے کس بات کو اپنا راستہ کہا فرمایا کل حاضی سبیلی اد او اللہ کون سا راستہ ہے میرا میرا راستہ خدا کے بندوں کو خدا کی طرف بلانا دعوت دینا ہے ارے کے معنی مانے دعوت دینا بلانا کیا کی دعوت دینا کیا کی دعوت دینا کیا کی دعوت دینا اللہ کی طرف آنے کی دعوت دینا اد او اللہ اس لفظ اللہ کے اندر ساری چیز آ گئی خدا کے احکامات بھی آ گئے خدا کے عوامل پر عمل کرنا بھی آ گیا خدا نے جن چیزوں سے روکا ہے اسے وہ رکنا بھی آ گیا اللہ کے نبی نے جو باتیں کرنے کے لیے بتائی ہیں آج کی سنتوں کا اہتمام بھی ہوا اور جو سنتوں کی خلاف چیزیں ہیں ان سے بچنا بھی آ گیا جتنی باتیں دین کی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں اس اللہ میں آ رہی ہیں بلکہ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنت آمن فرو اس فلم کا بعض سے اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا یا الذین آمن یا الذین لذین آمن اس سے خاص قسم کا پیار دبکتا ہے ایمان والوں کے ساتھ کبھی اللہ نے کہا یا ایو الناس اے لوگو اور کبھی کہا اے ایمان والو دونوں کے اندر بڑا فرق ہے ناس کہنے میں بھی خدا کی شفقت کا ایک پہلو ضرور ہے اسے انکار نہیں ہے لیکن آمنو جب کہتا ہے میرے ایمان والے بندو مجھ پر ایمان لانے والے بندو تو اس میں خاص شفقت کا پہلو ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں کو نہیں کہتا ہوں دوسروں سے نہیں کہتا میں تم سے کہتا ہوں اس لیے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو اس لیے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو جو ایمان نہیں لائے ان سے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے لینا دینا نہیں ہے لیکن تم جب کا دعویٰ کر رہے ہو تو مجھے تم سے کہنا ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اسلام کے اندر داخل کر لو خود کھلو پھر سل نہیں کافا یہ چیز ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے کہ جو بھی چیزیں سرکار دو جہاں وسلم سے نسبت رکھتی ہیں وہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں شروع شروع میں دعوت کا کام کا آغاز ہوا اور ایک چھ نمبر جب کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا جانے لگا دعوت دی جانے لگی تو عام طور پر ہماری اپنی نادانی سے لوگوں کے سامنے بات کا کچھ ایسے رخ آیا کہ علماء یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کی بات جو ہے وہ صرف چھ نمبر کی ہے پورے دن کی نہیں ہے اس کے اندر غلطی ہماری تھی ہم نے بات کو اس انداز میں پیش کیا کہ بس چھ ہی چھ نمبر ہے اور کچھ نمبر نہیں ہے دن کے اندر کوئی بات نہیں ہے حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری کے پورے داخل ہو جاؤ اسی لیے بڑوں کی صحبت میں رہنا اور اللہ تعالیٰ نے جن سے اس راستے کا کام لیا ہے ان کی خدمت میں رہنا اور ان سے کام کو سمجھنا کہ ہمیں کام کو صحیح راستے پر ڈالنے کا سبب بنے گا اپنے طور پر اگر ہم کام کو سمجھنا چاہیں تو خود بھی پریشان ہو جائیں گے دنیا کو پریشان کریں گے سب سے پہلا جوڑ ہوا تھا پینتیس سال پہلے کی بات ہے سب سے پہلا جوڑ پرانوں کا دہلی مرکز کے اندر ہوا وہاں پر کئی باتیں الحمدللہ سامنے آئیں ہیں کئی باتیں سامنے آئی تو اس ایک موقع پر حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اس کام میں ہم نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں دعوت کے کام میں لیکن ہماری نیت کیا ہو ہماری نیت کیا ہو یہ بہت اہم اور کام کی باتیں میں کہہ رہا ہوں اگر دھیان سے ہم سنیں گے تو ہمارا ذہن کھل جائے گا دعوت کے کام کی گہرائی کے بارے میں ورنہ وہ سرسری باتوں کی کچھ ہم دیوانے کر رہے جا رہے ہیں آ رہے نکلو نکلو بول رہے یا تک سمجھ لوگ سمجھیں گے نہیں دعوت کے کام میں بڑی گہرائی ہے بڑی گہرائی عبد الزادہ نے پوچھا وہ سارے پرانوں سے جو سلیکٹڈ پرانے گئے تھے ایک ایک ضلع سے بس پانچ چھ پانچ چھ چلے گئے تھے ہو سکتا ہے آپ کے یہاں پر بھی کوئی ہو میں کاجی عبد الوہار صاحب تھے اس کے اندر احمد آباد کے ذمہ دار تھے وہ تو حضرت جی نے پوچھا کہ تمہاری نیت کیا ہے بلکہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے اب سب خاموش ہو گئے کسی سے کچھ نہیں بن پڑا کہ کیا جواب دیں تو اس وقت حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نیت میں بھی تابع ہیں اپنے امام جی کیا فرمائیں نیت میں بھی ہم تابع ہیں اپنے امام کے ہمارے امام کون اصل دائی اللہ اصل بھی دائی اللہ ہے بلکہ دائی آزم دائی اعظم وہ سرکاری تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو چھوڑ دو اس کو بھی سب گڑبڑ ہو جائے گی تو سب سے بڑے جو دائی ہیں سب سے بڑے جو دائی ہیں وہ خود سرکاری تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی ہمارے امام ہیں جو امام کیا ہے وہی نیت مقتدی کی ہونی چاہیے تو مقتدی کی نماز ہوگی نماز امام کی نیت کچھ اور ہو اور مقتدی کی نیت کچھ اور ہو تو مقتدی کی نیت نماز نہیں ہوگی تو پھر پوچھا کہ ہمارے نبی کی نیت کیا تھی جو دین کی محنت آپ نے شروع فرمائی ہمارے نبی کی نیت کیا تھی اللہ تعالیٰ کھولتا ہے بزرگوں پر ساری باتوں کو ان سے ہم مستقبل ہو نہیں سکتے سارے پرانے خاموش ہو رہے ہیں پھر حضرت جی نے فرمایا ہمارے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت یہ تھی کہ سارے انسانوں میں سارا بھی سو فیصد انسانوں میں سو فیصد دین صرف آج کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے آ جائے یہ نیتی ہے ہمارے میں سارے انسانوں میں سارا دن قیامت تک کے لیے آ جائے یہ نیت اس سرکار سے کہاں سے لگی اگر قیامت تک کی نیت ہمارے نے نہیں کی ہوتی کہ دن شاید ہم تک نہ پہنچتا شاید ہم تک نہ پہنچتا اللہ کے نبی نے قیامت تک کی نیت کی تھی اب قیامت جتنے بھی زمانے آئیں گے جتنی سبزیاں گزریں گی اس میں پیدا ہونے والے سب کی نیت اللہ کے نبی نے اور کیا نیت تھی کہ سارا دن سب کی زندگی میں آتا پھر چھ نمبر کیا تھے یہ تو ہر جگہ میرے ساتھ ہے میں کمزور آدمی ہوں بیمار آدمی ہوں مجھے جو مائل ملتا ہے نا یا تو وہ بھی کمزور ہوتا ہے نہ تو مجھے چپ بٹا کے خود ہی بولنا شروع کر دیتا ہے کیا کہہ رہا تھا اس موقع پر سارے پرانوں نے مل کر حضرت جی کی خدمت میں ایک بات رکھی کہ حضرت اس وقت ہندوستان کا پورا کریم ہندوستان کا پورا کریم یہاں پر موجود ہے یہی لوگ ہیں جو اپنے علاقوں میں تعلیم کرتے ہیں اگر ان کے سامنے تعلیم کا عمل صحیح آ جائے تو اپنے علاقے میں صحیح تعلیم کریں گے اور نہ کچھ کا کچھ کریں گے تعلیم کے صحیح عمل کو ان کے سامنے لانا چاہیے تو حضرت جی رحمت اللہ نے اس بات کو قبول کر لیا وہ تین دن کے اس میں ایک دن ظہر سے لے کر اثر تک تعلیم طے ہوئی کتابی تعلیم کس کے درمیان میں کس کے درمیان میں پرانوں کے درمیان میں کون تعلیم کرے کون تعلیم کرے حضرت نے فرمایا تعلیم کریں گے میاضی جی محراب تعلیم کے ذمہ دار کون میاضی جی محراب کیوں انہوں نے دعوت کے کام کو بارہ براہ راست حضرت مولانا اجلاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے سمجھا تھا درمیان کے لوگوں سے نہیں سمجھا تھا انہوں نے درمیان کے لوگوں سے سمجھنے والا وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے درمیان میں بولنے والا بھی گڑبڑ کرتا ہے درمیان میں سننے والا بھی گڑبڑ کرتا ہے حضرت میاں جی مہرا صاحب یہ حضرت مولانا اجلاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے کام کرنے والے بہت گہرائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی گداوت کے کام کی وہ ذمہ دار تو تعلیم شروع ہوئی اس تعلیم کے اندر حضرت جی بھی شریف تھے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب وہ بھی آگے شریک ہو گئے تو پھر جو کیا کہتے ہیں قرآن پاک کے ہلکے لگانا ہے وہ ہلکے لگائے گئے جو کتاب کی تعلیم کرنا ہے ہر حصے میں سے پڑھنا ہے وہ پڑھی گئی کنیا جی میں پڑا پھر تیسری چیز کیا ہے تعلیم میں نہیں معلوم چھ نمبروں کا چھ نمبروں کا ملا کسی چیز یہی نا چھ نمبروں کو ملا کر اس جگہ پر جب آئے میاں جی محراب تو لگے ملک کے سارے پرانوں یہاں پر جمع ہوئے ہو بولو چھ نمبر کس طرح بیان کرتے ہو چھ نمبر کس طرح بیان کرتے بولو اب کس کی ہمت کھڑے ہو کر کے کہنے کی اس موقع پر میاضی محراب نے کچھ بنگلور کے کچھ احمد آباد کے ذمہ داروں کے نام بھی لیے وہ نام میرے ذہن میں محفوظ ہے ابھی تک کھڑے رہو تم بولو ان کی ہمت نہیں ہوئی تھوڑی دیر انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک کو آ گیا جوش اس نے اشارہ کیا میں بتاتا ہوں کھڑے رہے بول اس نے کہا بزرگان الدین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چھ باتیں بتائی ہیں جو ان پر عمل کرے گا پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا جو اس زمانے میں چلتی تھی بات میاں نیادی جی نکال جلا گیا تو نے یہ بات ہم سے سنی نہیں یہاں نظام الدین کے کسی ذمہ دار سے سنی نہیں سنی پھر تو نے اپنے طور پر ایسی بات کیوں کہی پھر تو نے اپنے طور پر ایسی بات کیوں کہی یہ امانت ہے یہ ذمہ داری ہے جو ہمارے اکادمی نے جس خطوط پر جن نقوش پر دعوت کو چھوڑا ہے اسی نقوش کو سمجھنا پڑے گا اسی نقوش پر ہمیں چلنا پڑے گا ہم اپنے دل و دماغ سے اس کے اندر اضافہ حلت نہیں کر سکتے کریں گے تو دعوت کے کام کو نقصان ہو جائے گا سے سنا تو نہیں بات اور جب تھی ہم سے نہیں سنا تو تھی ایسی بات کیوں کہی اب خاموش تو خاموش اب کسی کی ہمت نہیں رہی پھر میاں جی مہرا نے فرمایا سنو جو بات ہم نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنی ہے وہی بات سبق کے طور پر آپ کے سامنے دوہرا رہے ہیں وہی بات سبق کے طور پر آپ کے سامنے دوہرا رہے ہیں اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان باتوں کو اچھی طرح سے یاد رکھو اپنے علاقے میں یہی باتیں کہتے رہو یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان ہماری ہو یہ ضروری نہیں ہے جن الفاظ میں ہم کہہ رہے ہیں اسی الفاظ میں کہو یہ بھی ضروری نہیں ہے بات بات کا انداز تمہارا ہو زبان تمہاری ہو لیکن بات ہماری ہو بات تمہاری ہو بات تمہاری زبان زیادہ ہو رہی ہو لیکن بات وہ کہی جائے جو ہم کہہ رہے ہیں ہم جسے کہہ رہے ہیں پورا دھیان رکھنا ضروری نہیں آج کل وہ بھی ایک سیشن بنتا جا رہا ہے نوجوانوں میں فلاں صاحب کے انداز میں بات کریں گے فلاں صاحب کے انداز میں بات کریں گے اور تقریریں رکھ لیں گے تنہائی میں بیٹھ کر کے رکھ لیں گے انہیں کے الفاظ میں انہیں کی اسٹائل میں بولنے کی کوشش کریں گے اس میں جان نکل جاتی ہے وہ دل کی بات نہیں ہے وہ طوطے کی طرح سے رکھنا ہے مسلم مولانا صاحب صاحب کا بیان شایا ہو گیا مجھے اچھا لگا دے گا چار دن محنت کر کے پڑھ پڑھ پڑھ کر کے انہیں الفاظ میں ٹھیک میں نے یاد کیا کیسے منگا کر کے میں نے سنا ان کے اسٹائل کو اپنایا انہیں کے اسٹائل میں انہیں کے الفاظ میں میں نے بولنا شروع کیا یقین اس بات کے اندر جان نہیں ہوگی یہ اس لیے کہ نقالی ہے یہ دل کی آواز نہیں نقالی ہے دل کی آواز نہیں تو فرمایا کہ بات ہماری ہوتا ہے الفاظ تمہارے ہو کوئی بات نہیں پھر فرمایا پھر فرمایا سنو انسانوں کی زندگی کی کامیابی وہ دین میں ہے انسانوں کی زندگی کی کامیابی دین میں ہے جو جتنا دین پر چلے گا اتنا کامیاب ہوگا اور جتنا جھوڑ پیدا ہوگا اسی اعتبار سے وہ ناکام ہوتا چلا جائے گا پورے دین پر چلے گا تو پوری کامیابی یقینی نہیں ہے دین کی ایک بات سچ بولنا ہے اور دین کے اندر یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہ بولے ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے اب کامیاب کیا ناکام جیسے ہمارا حال ہے جیسے ہمارا حال ہے نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں نماز بھی جاتے بھی ہیں لیکن معاملہ سب الٹے اللہ معاف فرما دے ہم نے اپنی زندگی کے غلط راستے پر ڈال کر امت کے دعوت کے کام سے شروع کر دیا اللہ ہمارے جم کو معاف فرما دے اللہ ہمارے جم کو معاف فرما دے نماز بھی پڑھ رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے کامیاب کا ناکام جہاں تک نماز پڑھ رہا ہے وہاں تک کامیاب ہے اور جہاں تک جھوٹ بول رہا ہے وہاں تک ناکام ہے پورا دن آئے گا پورا دھندا بنے گا پورا دن نہیں آئے گا پورا اتنا کامیاب نہیں ہوگا پھر فرمایا دین یعنی کیا دین یعنی کیا اللہ ان کو جزائے خیر گئے انہوں نے ہمارے لیے راستہ بالکل صاف کر دیا کھول دیا اگر وہ چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتی نا ہم جی ان کو ایک دنیا کا جھنڈا بنا دیتے شریعت کو طبیعت کے کے شریعت کو طبیعت تابع کر دیتے طبیعت کو شریعت کے تابع نہ کرتے جو بات ہمارے سامنے آئے سمجھ میں آئے وہ جی اور جو سمجھ میں نہیں آئے وہ نہ جی یہ ہوتا لیکن انہوں نے بتایا اب جس دین کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جس دین پر چلنے پر سارے انسانوں کو کامیابی ملے گی وہ دین ہے کیا وہ دین ہے کیا اللہ پھر فرمایا جو کچھ قرآن اور نہیں جو کچھ اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے امت تک پہنچایا ہے وہ سب کا سب دین ہے میں بات سمجھ جا رہی ہے اگر اس میں سے کسی بات کو ہم انکار کریں تو سرکاری تو جہاں پر استعمال مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ساری باتوں کو ہم تک نہیں پہنچایا اللہ کی ساری باتوں کو ہم تک نہیں پہنچایا وہ اس زمانے کے عقل مندوں کی بات ہے یہ فرد ہے واجب ہے نسل ہے سنت ہے وہ ہے وہ ہے لیکن اس زمانے کے صحابہ جیسے عاشقوں کی بات کیا تھی صحابہ جیسے عاشقوں کی بات کیا تھی کوئی چکر میں پڑے ہی نہیں فرض ہے کہ سنت ہے کہ نفل ہے بس میرے نبی نے کیا میں چاہ رہا ہوں مثلاً پہلے زمانے میں اب تو الحمد للہ جرا اعلان ہوا سب بیٹھ گئے کچھ بولنے کی اور گیٹ پر کھڑے رہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی شروع شروع میں جب چاہ کا کام شروع ہوا تھا نا لوگ کوئی بیٹھتے نہیں تھے اعلان کرنے کے بعد جلدی سے مختصر نماز پڑھ کے گیٹ پر جا کے چھیرنا پڑتا تھا ہمیں میں خدا کے بندو جانے والے سے کہنا پڑتا تھا بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے دور سے لوگ آئے ہیں تھوڑی دن کی بات سنو منت سماجت کرنی پڑتی تھی منت سماجت کرنی پڑتی تھی اب وہ گیٹ پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اوارڈنگ جاتی ہے اوارڈنگ پڑھنے میں لگ جاتے ہیں تو لوگ چلے جاتے ہیں تب کیا کریں گے عوازی کو دین میں سے خارج کر دیں گے اصل تو دعوت ہے اصل تو کیا ہے دعوت ہے کہ لیے ان کو دین میں سے خارج کر دیں گے وہ نبی اعظم اعظم ہیں انہوں نے عوامی فضیلت بتائی کیا معلوم نہیں تھا کہ امت عوام کی فضیلت سن کر عوامین پڑھنے میں لگ جائے گی تو پھر یہ سارے لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں گے جن کی بات کون سنائے گا معلوم نہیں کہ ان کو سب معلوم تھا سمجھ میں ہماری کوئی بھی آئی آ گئی الحمد للہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ دعوت کے کام کی سمجھ اور اس کو کرنے کا ڈر اور اس کی لائن کی تربیت یہ میں نے دو آدمیوں سے زیادہ سیکھی ہے اور اتفاق سے وہ دونوں آدمی گجرات گئے ہیں ایک فضل کریم بھائی ہیں اور ایک یوسف بھائی یوسف بھائی سے تو بہت ہی تعلق تھا ہمارا کئی سفر ہوئے ان کے ساتھ میں رہنا ہوا خدا کے بندے کو دیکھا کہ دین کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو دعوت کے کام کے ساتھ کیسے نبھا کر کے لے جانا یہ عمل کر کے دکھا دیتے تھے یہ چکر میں نہیں پڑے ہوا بھی پڑھنا آم کیا وہ کھڑے رہنا عام یہ چکر میں نہیں پڑے کیا کیا ہاں بھائی ہماری جماعت میں کتنے ساتھی ہیں کہا کہ بارہ ساتھی ہیں اچھا بارہ ساتھی ہیں ایسا کرو چھ چھ اپنی دو الگ ہو جاؤ شیشے کی جماعت بنا لو دو جماعتیں بنا لو شیشے کی یہ جماعت کیا کرے امام جب فرض نماز سے فارغ ہو جائے کہ فوراً دو رکھا سنت پڑھ کر گیٹ پر کھڑی ہو جائے اور باقی چھ آدمی وہ کیا کرے سنت بھی پڑھے عوامی بھی پڑھے سب پڑھ لے اور جب عوامی سے پڑھ کر کے فارغ ہو جائے تو وہ آ کر کے گیٹ پر کھڑے ہو جائے لوگوں کو روکنے کے لیے اور جن لوگوں نے عوامل نہیں پڑھی تھی نہیں اب وہ کنارے پر جا کر کے عوامل پڑھے پڑے یا اللہ یا اللہ جھگڑا پیدا ہو رہا ہے ہم جھگڑا پیدا ہو رہا کسی آدمی نے کوئی آدمی نے مجنو کے سامنے لیلا کو گالیاں دینے لگا کیا کرو لیلا کو گالیاں اور مجنو بڑے پیار سے سن رہا ہے دل لگا کو سن رہا ہے اپنے محبوبات پر گالیاں دل لگا کے رہا ہے سر جواب خیال کے سن رہا ہے وہاں سے کوئی عقل مند گزر رہا تھا اس نے کہا کہ مجھے جیوانا سو جیوانا ارے کب وقت یہ معلوم بھی ہے وہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ میرے لالا کو گالیاں دے رہا ہے اور تو خاموش کے ساتھ سن رہا ہے ہاں بالکل کیا بات ہو گئی کہا انہیں میرے لہلا کو گالیاں تو دیتا نہیں لیکن تعریف تو کرتا نہیں ذکر تو میرا لہلا کا کر رہے گا بس میرے لیے کافی ہے بات تو میرے لہلا کی ہو رہی ہے میرے لیے کافی ہے وہ عمل فرق ہوتا نہیں وہ عمل نظر ہوتا نہیں وہ عمل سنت ہوتا نہیں اس سے مجھے کچھ طرح کا نہیں ہے میرے آواز وہ عمل میرے نبی سے ثابت ہے کہ نہیں ہے میں نبی کا عاشق ہوں میں نبی کا عاشق ہوں اس عمل کو میں کر کے رہوں گا اس نبی کو میں کر کے رہوں گا تو دین کیا ہے جو کچھ اللہ کے نبی نے خدا کی طرف سے محمد تک پہنچا ہے وہ سب کا سب دین ہے اس پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے اس کی تفصیلات قرآن اور عزیز کے اندر موجود ہیں پھر نیازی نے آگے بات فرمائی بڑی عجیب وہاں سے جو ہے ذرا برابر دعوت کے کام کی طرف ڈائیورشن کیسا ہوتا ہے اور کتنا حسین ڈائیورشن ہے تاکہ کسی کو اختلاف بھی نہ ہو کسی کو اختلاف بھی نہ ہو فرمایا دین پر عمل کرنے کے لیے استعداد کی ضرورت ہوتی ہے اگر استعداد نہ ہوگی تو دین پر عمل نہیں کر سکے گا مثلا ہمارے بڑود جنرل بس اسٹینڈ پر چلے جائیں یا ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیں کہ کسی مسلمان ہمال کو پکڑے جو ہماری کر رہا ہے کہ ذرا کچھ معلوم ہے ہماری کر رہا ہے لیکن اسے پوچھنا شروع کرو نماز پڑھنا کیسے ہے کافی ضروری ہے روزہ رکھنا کیسا ہے کافی ضروری ہے سچ بولنا بہت ضروری ہے جھوٹ بولنا نئی نئے گناہ کا کام ہے چوری کرنا اب ایک ایک بات اسے پوچھنا شروع کرو اور ساری باتیں لکھ لو یہ اچھی موٹی کتاب ہو جائے گی اس کو ایک عالم کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں ایک بالکل معمولی درجے کے آرڈنری درجے کے حمال کی بات کہہ رہا ہوں کتنی معلومات اس دیکھ رہے ہیں کہ وہ جمع کر لیں گے تو کتاب بن جائیں گی لیکن عمل ایک بات پر بھی نہیں ہو رہا ہے عمل ایک بات پر بھی نہیں ہو رہا ہے کیوں عمل کی جو استداد ہے وہ کھو چکا ہے سہارا زندگی کے اندر عمل کی استداد بہت زبردست تھی بڑی زبردست تھی یہاں تک کہ کوئی بات مسجد میں کہیں جا رہی ہو اور باہر رستے پر جانے والا اس کو سن لے وہ بھی عمل کرنے والا بن جاتا تھا ایک صحابی باہر سے گزر رہے تھے مسجد میں کوئی صاحب کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ کس نے کہا وہ مسجد میں جو کھڑے تھے اس نے کہا لیکن وہ آواز پہنچی باہر جانے والے کے پاس انہوں یہ سنا تو وہاں پر بیٹھ گئے راستے میں کسی نے کہا ارے بھائی اللہ کے نبی نے وہ بات مسجد والے کے لیے کہی تھی تو اس نے نہیں کہی تھی کہا مجھے اس سے کچھ سروکار نے کس سے کہی ہے بہرحال میرے نبی کی آواز ہے میرے کام میں پڑی مجھے عمل کرنا ہے رشتے دار صحابہ کے اندر زبردست رشتے دار عمل کی آج یہ امت عمل کی استدار کھو چکی ہے اب آ گئے مقصد پر تو وہ چیز جو سارا کا سارا انسانوں کی زندگی میں لانا چاہتے ہیں اور نیت اس کی بنانی ہمیں ہے اور خدا بھی چاہتا ہے کہ پورا دین اس کی زندگی میں آ جائے اور اللہ کے نبی بھی چاہتے ہیں کہ پورا دین اس کی زندگی میں آ جائے تو وہ دین زندگی میں لانے کے لیے استداد کا پیدا کرنا ضروری ہے اس استداد کو پیدا کرنے کے لیے چند موٹی موٹی باتیں لے کر کلمے کی نماز کی علم و ذکر کی ایک اخلاق اقرار مسئلے کی اخلاق نیت کی تفریح کے وقت کی یہ موٹی موٹی باتیں لے کر امت کے اندر استداد پیدا کرنا ہے جب اس میں عمل کی استداد پیدا ہوئی نا پھر اس کو زیادہ فلسفہ سمجھانے ضرورت پیش نہیں آئیں گے تھوڑی سی بات کو اس کہہ دی تو عمل آ گیا بہت زمانے پرانی بات ہے ایک بار ہم جماعت میں چل رہے تھے ایک جگہ پر ہمارا پہنچنا ہوا تو وہاں کے لوگوں نے ایک آدمی کو لا کر ہمارے ساتھ جوڑ دیا ہمارے ساتھ جوڑ دیا اس کو اپنے ساتھ میں لے جاؤ زندگی میں کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی زندگی میں کبھی اس نے روزہ نہیں رکھا دین سے بہت بیدار بہت دور نے کہا ٹھیک ہے لے کر کے چلے چلتے چلتے رمضان شروع ہو گیا ہماری ساری جماعت اندر بیٹھ کے کتابی تعلیم کرتی وہ باہر مسجد کے کتے پر بیٹھ کر کے بیڈ دیتا ساتھی کہنے لگے ہم صاحب یہ آدمی جو ہے جماعت کو بدنام کر دے گا دیکھو جماعت والے جماعت میں نکل کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ کو بیڑیا پی کے بیٹھتے ہیں یہ جماعت کو بدنام کر دے گا بہتر ہے اسے چاپ کرو ریٹرن بیک ٹو پریویڈیم بیزنے سے برس واپس لے دو میں نے کہا کہ دوستو اس آدمی کو خدا کے راستے میں نکالنے کے لیے کتنے لوگوں نے کتنے بار اس کے گھر پہ چکر کاٹے ہوں گے اور خدا کے کتنے بندوں نے کتنے بار سلاد الجت پڑھ کر رو رو کے اس کے راستے دعا کی ہوگی سب جا کر کے ہمارے ہاتھ لگائے اتنے سارے لوگوں کی اتنی قربانی کو یہ امر دیکھ کر کے میں ضائع کر دوں یہ ہو نہیں سکتا چاہے میں بدنام ہو جاؤں چاہے جماعت بدنام ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن اس آدمی کو میں ہاتھ سے نہیں دوں گا ایک بار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا پھر زندگی میں سدھرنے کا کوئی راستہ نہیں پھر زندگی میں سے بننے کا کوئی راستہ نہیں خیر کرا طرح ایک بار میں نے بلا کر کے پوچھا کہ بھائی ہم سب لوگ روزہ رکھتے ہیں سوگی نے روزہ رکھتا اچھا نہیں لگتا کہ تو بیٹھ کر کے مسجد کے کتے پہ بیڑیاں پیتے رہے اسے جماعت بھی بدنام ہو سکتی ہے کہنے لگا عامر صاحب میرا دل یہی کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا مجھے روزہ رکھنا چاہیے مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ سب روزہ رکھ رہے ہیں میں اکیلا ہوں جو روزہ نہیں رکھ رہا مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن دو مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں سے روزہ نہیں ہو پا رہا ہے دو آزار ہیں دو مجبوریاں ہیں میں نے پوچھا کہ دو مجبوریاں کیا ہیں اس نے کہا کہ ایک مجبوری تو یہ ہے کہ روزہ مجھے ہو کے نہیں آتا یعنی سے ذہن کے اندر پٹی پڑتی ہے وہ شیلا ڈال لیتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہوتا نہیں نماز نہیں نماز پڑھا تو مجھے کیا نہ کیا ہوتا نماز پڑھا تو مجھے کیا نہ کیا نماز مجھے نہیں ہوتی ویسا اس کا خیال روزہ میں رکھا تو کیا نہ کیا مصیبت مجھ پر آتی ہے روزہ مجھ سے ہاتھ سے نہیں ہوتا اچھا ایک بات دوسری بات کیا امیر صاحب میں اتنا چین اسموکر ہوں بیڑیا پینے والا ہوں بیڑی کے بغیر مجھے ایک منٹ چین نہیں آتا اب میں کیا کروں روزہ رکھوں گا تو بیڑی پینا پڑے گا بیڑی کروں گا کیوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا اچھی بات ہے ٹھیک ہے اب پہلی بات روزہ نہیں ہو کر کیا تھا تکلیف ہوتی کیا نہیں تو میرے بارے میں کیا گمان لگتا ہے کہ صاحب آپ کو میں دیکھا بہت اچھے آدمی ہیں اللہ والے ہیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے یوں ہوتی ہے جب بھی جلدی تعریف مگر اچھا جتنی تعریف کرتے کرنے دو وہ تعریف کے ذریعے سے اس کو پکڑ لینا ہے جب اس نے پورا کیا تو میں نے کہا جب تو اتنی بات اتنی محبت مجھ سے رکھتا ہے تب میری ذمہ داری تجھے کیا بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار نہیں تجھے اگر کیا بھی تکلیف ہوئی تو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھیک ہے ہمیشہ اگر ایسا ہے تو سب پھر دوسرا دنیا کا کیا دنیا کا کیا بھائی تیرا کان میرے پاس لے کر کے آؤں کان میں تجھے بھائی بات کہنی نہیں ہے وہ کان اس وقت میں میرے قریب کر دیا تو میں نے اسے کچھ بات کہی کہا اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے میں روزہ رکھتا ہوں اب وہ کیا بات ہے تم کو بتانے کا نہیں ہے اگر تم بھی بگڑ کے رہے ہیں اور روزہ رکھنے کو نہیں ہو رہا ہے اس صورت میں میرے پاس آؤ وہ مندر تمہارے سے بھی میں پڑ دیتا ہوں پھر اس نے ہمت کر کے صبح میں صحیح ہمارے ساتھ کر لی برداشت کرتا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک کہ زہر کا وقت آ گیا برداشت نہیں ہو سکا سب لوگ مسجد میں نماز کے لیے آ گئے یہ استنجا پہچانے کے بہانے سنڈاس میں گیا چر کر کے لگا کے چھوڑ دیا ساتھیوں نے دیکھ لیا ایسا ہوا کہانی صاحب اس نے روزہ توڑ دیا نہ کھانا سب اپنی جگہ پر خاموش رہیں گے کوئی نہیں کہے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے میں نے سب کو خاموش کر دیا اب خاموش شام ہوئی اسٹائی کا وقت آیا تو میں نے ایک آدمی کو بھیجا مٹھائی لاؤ لاڈو لاؤ پیڑ لاؤ پیڑے لاؤ وہ لاؤ کیلے لاؤ اس دن اسپیشل اہتمام میں نے اسٹائی کا کیا اور بالکل اپنے سامنے بٹھایا اس کو اور بٹھا کر کے اذان کا انتظار ہوتا رہا جب اذان ہوئی تو میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا احسان اس کا کرم ہے کہ ہمارا یہ بھائی زندگی میں آج تک روزہ نہیں رکھا تھا یہ زندگی کا پہلا روزہ ہے لے پیارے یہ لڈو کھا لے پیارے یہ مٹھائی کھا ایک ایک چیز کے منہ میں ڈال رہا ہوں اور کھلا رہا ہوں اور وہ شرمندہ ہو رہا ہے امی صاحب کو معلوم نہیں کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے امی صاحب کو معلوم نہیں کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے لیکن میں نے حکمت سے کام کیا کسی کو کچھ نہیں کہا سب کو کام شروع کھلایا نہیں انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے انسان ایک انسان باہر ہوتا ہے ایک انسان اندر ہوتا ہے وہ اندر کا انسان جگ گیا دوسرے دن اس نے روزہ رکھا الحمدللہ پورا ہوا یہاں تک کہ پورے رمضان کے روزے پورے ہو گئے اس ماحول نے اس کی طبیعت کے اندر استداد پیدا کر دی جو روزہ نہیں ہوتا تھا وہ روزہ ہونے لگ گئے جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ نماز پڑھنے لگ گیا اس لیے وہ استداد کو پیدا کرنا ضروری ہے کچھ استطاعت کی پیدا کیے بغیر کچھ استطاعت کی پیدا کیے بغیر دین جی ان پر عمل کرنا آسان نہیں ہے وہ استدا کیسے پیدا ہوگی یہ چھ باتوں کو پوری طاقت کے ساتھ کہو چھ باتیں پورا دین نہیں ہے ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ پورا دین چھ باتیں ہیں دین تو بہت باتیں ہیں دین تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہمیں دیتے ہیں کہ ان چھ نمبروں کے ذریعے سے مشق کریں گے تو ان شاء اللہ تعالی انسان کی زندگی میں سدھار آئے گا جائے اس انسانی زندگی میں سدھار آئے گا یہ مہرا جی فرماتے تھے پہلے والے نمبر کے ذریعے سے انسان کو اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے اپنے دل کے یقین کو اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے ہمارا یقین ٹھیک نہیں ہے ہم نے زبان سے کرنا پڑا ہے راہ راہ اللہ محمد رسول اللہ لیکن اس کی حقیقت ہمارے دل میں نہیں اتری ہے فرعون کے دربار میں اس کی لڑکیوں کو سنوارنے والی سجانے والی ایک عورت تھی اسے مشاکا کہتے تھے مشاکا کہتے ہیں وہ مشاکا کیا ہوتی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آج کے زمانے کا ایک لفظ کہہ دوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا بیوٹی پارلر اب سمجھ میں آ گئی بات ہاں سب کو سمجھ میں تو ایک عورت تھی جو بیوٹی پارلر کا کام کرتی تھی پھر اور کے بچیوں کو سجایا کرتی تھی کنگے چوٹی وغیرہ کرتی تھی ایک بار کنگئی کر رہی تھی اس کے ہاتھ سے کنگئی گر گئی اس نے بسم اللہ کہہ کر کے اٹھا لیا وہ فرور گرنی چوک کرنی ہو گئی کیا کہا تھی میں نے بسم اللہ کہہ کے اٹھا رہا کیا میرے میرے ابا کو تو خدا نہیں مانتی میرے ابا کو تو خدا نہیں مانتی نہیں مانتی میں میرا خدا تو وہ ہے جو علیہ وسلم کا خدا ہے وہ دوڑی بھی گئی اور جا کے باپ کو الٹا سیدھا لگا دیا پھر کو گسایا اس نے بھرے دربار میں بلایا تو جب تھی تو کس کو مانتی ہے کہا میں مثال سلام کیا رب کو مانتی ہوں تجھے رب نہیں مانتی تجھے معلوم ہے مجھے رب نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوگا بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں پھر تجھے ڈر نہیں ہے بالکل نہیں ڈرتی میں خدا سے ڈرتی ہوں سے نہیں ڈرتی یہ لا الہ شرام نے حکم دیا اس کو ہاتھوں میں اور پیروں میں چیڑے جھونک دو اسے لٹا کر کے اس کے ہاتھوں میں پیروں میں کیلیں چھپ ہیں اب تو کہتی ہے اب تو کہتی ہے نہیں میری جان چلی جائے گی اس کو میں برداشت کر لوں گی لیکن ایمان چلا جائے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتی لا لا کسی ظالم نے سروں کو سمجھایا یہ یوں نہیں مانے گی اس کا معصوم بچہ ہے اس کو لاؤ اس کے سینے پر رکھو اور کہو اگر تو مجھے خدا نہیں مانے گی تو تیرے بچے کو قتل کر دوں گا وہ معصوم بچے کو لایا گیا کہ اس کے سینے پر رکھا گیا وہ معصوم بچہ اس کے سینے پر کھیل رہا ہے پوچھا جا رہا ہے تو مانتی خدا کو کہا کہ نہیں مجھے خدا دیتی ہے کہا کہ نہیں تیرے بچے کو قتل کر دیا جائے گا برداشت کر لوں گی لیکن میں اپنے خدا سے ایمان کو نہیں آتا ہوں گی اس کے سی ماں کے سینے پر اس سے معصوم بچے کے گلے پر چلا کر تلوار چلائی گئی دبا کر دیا گیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے بے بس ہے پھر آپ تجھے بھی ختم کر دیں گے مجھے بھی ختم کر دے کی کوئی پرواہ نہیں اس کو بھی ختم کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اس نے اپنی جان گوائی اپنے معصوم بچی کی جان گوائی سب کچھ برداشت کر لیا لیکن ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا وہ ایمان کی حقیقت ابھی ہمارے دل کے اندر اتری نہیں ہے ایمان کے ساتھ ہر برائی جمع ہو سکتی ہے جوا کاری جنا کاری وغیرہ وغیرہ وغیرہ لیکن ایمان کے ساتھ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی ایک جھوٹ اور ایک بدی عادت ایک جھوٹ اور ایک بدیا گئی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتوں کے بارے میں ممتاز کر دیا تھا مکے والے نبی پر ایمان لائے نہ لائے صادق مانتے تھے امین مانتے تھے سچے ہیں اور امانت دار ہیں دین کی محنت کرنے والوں کو یہ دو صفات اپنی زندگی کے اندر لانا بے انتہا ضروری ہے کہ یہ جب بولیں سچ بولیں اور جب کوئی معاملہ ان کا طے ہو جائے تو اس کے اندر دیانت داری برتے بد اور جھوٹ ایک ایمان والے کا وسیلہ نہیں ہے ایک داری کا وسیلہ نہیں ہے خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی میاضی جی نے فرمایا دوسرا نمبر نماز کا اس لیے ہے کہ ہماری زندگی نماز کی جیسی ہو جائے ہماری زندگی نماز کی ویسی ہو جائے پھر تیسرے نمبر پر فرمایا علم و ذکر علم و ذکر علم کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے فرض آئے دین کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض عین ہے کتنا علم حاصل کرنا محدث بننا فقی بننا مفسر بننا مدرسے میں جا کے سرٹیفکیٹ لینا اتنا دین سیکھنا فرض ہے نہیں اتنا دین سیکھنا فرض عین نہیں ہے چوبیس گھنٹے کا دین درست ہو جائے اتنے دین کا سیکھنا فرض عین ہے میں چوبیس گھنٹے میں جو کچھ کر رہا ہوں سو رہا ہوں اٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں کر رہا ہوں چل رہا ہوں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں کسی سے تعلقات ہے لین دین کر رہا ہوں یہ چوبیس گھنٹے میں جو کر رہا ہوں اس میں دین آ جائے اس والا دین کیا ہے اس کو معلوم کرنا اور اس کے مطابق حاصل کرنا اتنے دین کا حاصل کرنا ضروری ہے ایک جگہ بچیوں کا امتحان دیا جا رہا تھا بچیوں کا ایک عالم نے پوچھا ایک بچی سے امتحان لیتے لیتے وضو کی سنتیں کتنی کتنی بدل کی سنت ہے تیرہ اچھا وزیر کی سنت ہے تیرہ پوچھا کتنی سنت ہے وزیر کی اس بچی نے کہا بارہ امتحان لینے والے مودی سر نے کہا کہ نہیں نہیں بیٹا غلط کہہ رہی ہے ذرا صحیح کہ نہیں مجھے یاد ہے کہ وزیر کی سنت ہے بارہ پھر مودی صاحب نے سمجھا کہ نہیں بیٹی دیکھ کہہ رہی ہے صحیح نہیں کہہ رہی ہے سوچ کے بول تب اس بچی کو ہوش آیا کہنے لگی ہاں مولانا وضو کی سنتیں تو تیرہ ہیں لیکن اس کے اندر یہ سنت داڑھی کے اندر خلال کرنا ہے اور چونکہ ہم عورتیں ہیں ہم نہ داڑھی نہیں ہوتی اس لیے ہمارے واسطے بارہ سنتیں ہیں اپنے سے متعلق جو کام ہے اس والے دین کا حاصل کرنا ہر ایمان والے کے واسطے فرض ہے کیا کریں بات تیسرے نمبر پر کھنچتے کھنچتے آ کر کے وہاں پر رک رہی ہے اللہ کرے تین باتوں کو سیکھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جائیں اور جا کر کے کرنا کیا ہے وہی استداح کو پیدا کرنا ہے کیا کرنا ہے دین پر عمل کرنے کی استعداد یہ ہمارے اندر آ جائے پیدا ہو جائے اگر یہ آ جائے گی کہ دعوت کرنا آسان صبح شام کا ذکر کرنا آسان علماء کا احترام کرنا آسان مشائق کا احترام کرنا آسان چار من لگانا آسان چلہ لگانا آسان اشراک پڑھنا آسان شاخ پڑھنا آسان اور عوامین اور تحصیب پڑھنا آسان صبح میں اٹھ کر حضرت مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح لا الہ الا اللہ یہ دردے لگانا آسان رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا مناجات کرنا یہ یہاں یہ سب آسان بنے گا جب طبیعتوں کے اندر دین پر چلنے کی اجتدا پیدا ہوگی اس نے والا اتنا اہم کام ہے دعوت کا کام دعوت کا کام اتنا اہم ہے کہ خدا راستے میں جا کر کے استداد بنا لیں اپنی کیسی کیسی استداد بنتی ہے اللہ اکبر ایک واقعہ تو میں نے آپ کو سنا دوسرا واقعہ سنا کے بات کو ختم کر دوں ہمارے درگاہ میں ڈھانگا چلانے والا تھا ڈھانگا شراب پینا وہ کرنا یہ کرنا پوری زندگی پریشان بیوی پریشان بچے پریشان لیکن بعض لوگ کہتے ہیں مزاق میں ملکل موت سے پیچھا چھڑانا آسان ہے چبلی والوں سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں کہتے ہیں کہتے وہ گئے بار بار گئے بار بار گئے بار بار گئے آخر اس کو پکڑ ہی لیا اور چلے کے واسطے تیار کر ہی لیا سکال جماعت میں بھیج دیے جماعت میں گیا اب جماعت میں جانے کے بعد وہاں کے حال وہاں کا ماحول وہاں کی سجائے رات میں اٹھتا تھا روتا تھا اللہ پوری زندگی گناہ کے اندر گزری پینے کھانے میں گزر گئی اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے روتا رہا خدا کے پاس مانگتا رہا توبہ کرتا رہا یہاں تک کہ واپس آیا صرف نمازی بن کر کے نہیں آیا تحجد گزار بن کر کے آیا صرف نمازی بن کے نہیں آیا تحجد گزار بن کر کے آیا صرف خدا کی کرنی عجیب کہ چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک موقع پر تحجد کے وقت میں اٹھا تحجد کی نماز پڑھا اور پڑھ کر کے دعا وغیرہ کر کے فجر کی نماز کا انتظار کرتے بیٹھا تھا اس وقت ملکل موت آئے دنیا سے اٹھا کر کے لے گئے یہ اللہ کیسی شاندار موت اس شرابی کی وہ شرابی کی موت کتنی شاندار موت یہ ہوائی بند نہیں کر رہا ہوں ہمارے سامنے ہوئی یہ باتیں وہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے توفیق نہیں دوسر میں اس لیے کہ دوستوں ارادہ یہ کرو کہ انشاءاللہ ہم خدا کے راستے میں نکل کر پورے دین پر چلنے کی استداعت پیدا کریں گے صرف اس محنت پر اللہ تو دے گا وہ آگے کی باتیں ہیں وہ آگے کی باتیں ہیں وہ خدا کے یہاں پر بڑے انعامات ہیں خدا کے یہاں پر بڑے بڑے وعدے ہیں خدا کے دین کی محنت کرنے پر وہ سب ملے گا لیکن اصل ہماری ضرورت جو ہے وہ اپنے آپ کو دین پر ڈالنا ہے وہ دین پر ڈالنے کی استداعد اپنے اندر پیدا کرنا ہے یہ دعوت کے راستے سے محنت کریں گے انشاءاللہ آسانی سے وہ استداعت تجریق کے اندر پیدا ہوگی کہ وہ تیار ہے ان کون کون تیار ہیں تھوڑے تیار ہیں یعنی باقی والوں کہتے ہیں بجٹ میں استعمال پیدا ہو چکی ہے کیا اگر استعمال پیدا ہو چکی ہے تو کچھ ہمیں کہنا نہیں ہے کہیں سے استعمال پیدا ہو جائے ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے نہیں اصل میں تو استعمال کو پیدا کرنا ہے سب ارادہ کرو ان اللہ خدا کے راستے میں نکل کر ہم تجید پر چلنے کی استعمال پیدا کریں گے ٹھیک ہے اللہ قبول فرمائے اچھا اس سال کس سے کس کا چلا لگایا جا ہاتھ اٹھاؤ جن کا چلا لگا ہے ہاتھ اٹھاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے بہت قبول فرمائے کوئی کس کا نہیں لگا ہاتھ اٹھا بولے تو ذرا شرمندگی کی بات ہے اس لیے میں نے نہیں پوچھا میں نے نہیں پوچھا شرمندگی کی بات ہے کون لگا جیسے اس کا پوچھا وہ دیکھا ہاتھ کتنے گئے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آدھے سے انڈیا کا مجمع وہ ہے جس نے اس سال چلا نہیں لگایا تب کیا کریں گے کتنے بار چلانا پڑے گا آپ کو چلانا لگنے کے لیے آدمی کافی ہے ہر ہمت دے کر کے بولو نقد کون تیار ہے چار مہینے چلنے کے لیے یا جلد جلد بولنا شروع کروں اللہ تعالیٰ کو فرمائے ہمارے یوسف بھائی اللہ تعالیٰ ان کو بہت نماز ہے یہ بہت دنوں سے ان کا میرا تعلق ہے آتے جاتے رہتے ہیں بیلگام بھی آئے تھے ایک جماعت کی نصرت کے سلسلے میں اور حضرت مولانا محمد رفیع صاحب کو گھر پر بھی لے کر کے آئے تھے وہاں پر بھی ملاقات ہوئی یہ ہمارے مولانا بھی تشریف لائے تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے بڑی محبت میرے ساتھ کرتے ہیں اور یہ للہ فلّہ جو محبت ہے انشاءاللہ شاء آخرت میں کام دے گی ان شاء اللہ آخرت میں کام کرے گی اللہ تعالیٰ بہت نوازے یوسف بھائی کو انہوں نے پہلا فیل کیا ہے اپنا نام لکھانے کے لیے اور بتاؤ بھائی کون کون تیار ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یوسف کے بھائی ہیں میں ہے کیا کیا لابا بینیامین ایک بار بھائی یوسف کے بھائی کا نام بنیامین تھا اچھا اور اور بتاؤ اچھا اللہ آپ کو جزائے کھیل دے درمیان میں سے کوئی اچان نہیں اگر اس وقت اٹھتے تو میں خاموش رہ جاتا شاید کچھ ضرورت ہوگی جانے دو بول کر کے لیکن اس وقت اگر کوئی اٹھے گا تو خام نہیں رکھوں نہیں جاؤ نہیں رہوں گا بجاؤں گا بھائی ذرا بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے بیٹھنے کی برکت سے دوسروں کے نام آئیں گے ان شاء اللہ چلو جلدی جلدی بتاؤ بتائیں بتائیں اجتماع کے ایک دوسرے کو پوچھیں پوچھ کر کے تیار کریں کیا حضرت کے ذرا کسی کو پوچھنا وہ خدا کے راستے میں جانے کا سبب بنا دے اس لیے ایک دوسرے کو پوچھنا شروع کر دیں